شعبہ نے سیماک سے روایت کی کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی جیسے وہ کبوتری کا انڈا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6085